ابو اسامہ نے بیان کیا ان سے حشام بن عروا نے ان سے ان کے والد عروہ بن زبیر نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو رات کے وقت ایک صورت پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے اس نے مجھے فلاں آیت یاد دلا دی جو مجھے فلاں فلاں صورتوں میں سے بھلا دی گئی تھیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار اڑتیس